عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ شیخ العدیث استاذ العلماء حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی دامت برکات ملالیہ سفر حج پر تشریف لے گئے اور ابھی چند لمحہ پہلے حضرت الامیر دامت برکات ملالیہ کا ٹیلی فون ان کے جامعہ کے استاذ اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب کو آیا حضرت آپ سب حضرات کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے لیے دعا کر رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں اللہ پاک ہماری اس کانفرنس کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمائیں